من الشيطان تین سو تک کی کام کو جاوید منگا جمال الدین افغانی کے مطابق میں یہ بتا رہا تھا کہ پھر وہ بارہ سو اسی میں پیدا ہوئے تھے بارہ سو ستر کے قریب حکومت افغانستان میں بھاوت کر دیا پھر وہ ہندوستان آئے میں بتاتا ہوں ان کی کی تو تو ان کے اندر بغاوت تھی یہ مسلمانوں کی سلطنتوں میں جو کچھ اس زمانے میں ہو رہا تھا ملوکیت کے خلاف یہ شخص بہت بڑا انقلابی تھا اور چاہتا تھا کہ رسام ہو تو رسام کو ملوثیت میں کسی کو پسند بھی نہیں ہوتی اصل میں جمال الدین کا جو سین تھا اس دین کے مسلمانوں کی مختلف سلطنتوں میں کس قسم کا ایک رابطہ قائم کر دیا جائے کہ وہ ایک متحدہ مملکت کی حیثیت اختیار کر لے یہ جو یو این کا نقشہ ہے نا یہ اسلامک بلاک کا ایک یو این بنانا چاہتا ہے اسلامزم گرمی اس زمانے کی جو ہے اجازت دل کے زمانے کی یہ چاہتا تھا اور اگر یہ بادشاہتیں الگ الگ قائم رہے تو وہ صورت میں تو یہ سوال ہی نہیں تھا قائم اسلام لیکن کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہونی چاہیے تھی پھر وہ اس قسم کی مملکتیں جو تھی وہ آپس میں کچھ معاہدے کر کے ایک بلاک بنا لیتی یہ ایک بلاک بنانے کا تصور تھا اس کے ذہن میں تو جب تک تو یہ جو اتنا کھلے طور پہ نہیں آتا تھا یہ مملکتیں اسے برداشت کرتی تھی اور جب یہ نکل کے آ جاتا تھا تو پھر اسے برداشت نہیں کرتی تھی تو خود افغانستان نے بھی اس کو جلاوطن کر دیا ہندوستان آیا پھر ہندوستان میں انگریزوں نے بھیج دیا تو یہ کا نہیں تھا کے قریب میں دس سال تک رہے اور وہاں سے پھر مسلمانوں نے اس کو ادا گرن کر دیا تو یہ پھر ہندوستان آیا ہندوستان میں اس دفعہ کچھ تین چار سال یہ رہے تو یہ حیدرآباد میں تھے وہی انہوں نے وہ نکالا لکھا لیکن شروع کر بھی انہوں نے نتیجے کے خلاف جو لکھا تھا تو یہاں سے پھر حیدرآباد دکن میں ان کو نظر بند کر دیا گیا وجہ وہی ایک ہی ہے یہ ہر جگہ منسوخ کے خلاف بغاوت کراتے تھے جہاں جاتے ہیں پہلے کوشش کرتے تھے کہ ریفارم ہو جائے کسی طرح سے جب نہیں ہوتی تھی تو پھر جرمیت کے خراب کرے ہوتے تو یہاں سے یہ پیرس گئے وہاں انہوں نے الورا کے لطف تھا رسالہ نکالا فرانسیسی بنا کر زمین سخت کا جس ملک میں جاتا تھا دو تین مہینے میں ملک کی زبان اسکالر بھی کی کا روپے فرا وہاں فرانس میں جائے تو فرانسیسی سیکھی اور وہاں جو رسالا نکالا ہے وہ آدھا عربی میں نکلتا تھا آدھا فرانسیسی میں نکلتا تھا وہاں ان کے ساتھ یہ مفتی اب تو ہی مصر والے دن کے ساتھ بات نہیں پہ چاندی کی رائے بچے شاید یہ تھے کہ حکومت نے وہ بند کر دیا اس کا وہاں سے لندن گیا وہاں سے نکالا گیا وہاں دور گیا وہاں ڈالا گیا تقریباً اٹھارہ سو پانیوں نے یزور بھی کیا پانچ چار برس تو وہاں پھر اب جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ شاید اس کے ایک بہت بڑا دمبل نکل آیا تھا تھوڑا نکل آیا تھا اس کی وجہ سے بہت ہوئی لیکن بعد میں تعریف کے بعد یہ ہوا کہ وہ نکلا تو تھا تھوڑا تو وہ سلطان کرتی ہوں یہ جرا جو تھا اس اسے یہ کہہ دیا اس کہ یہ آجودہ آپریشن کیا تھا اسی میں بات کر رہی تھی تو اس طرح سے ایک ببولا تھا ایک رقص تھا جو لیے لیے اس شخص کو پھر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی سوچ کام نہ کرتا تاریخ کے اندر تو سے ایک رسالے کے جہاں تحریر جس کا ترجمہ ہوا تھا وہ ضائع کیا اور وہاں پیرس میں ہوا کر وہ کوئی تھوڑے سے عرصے کے لیے مصر میں انہوں نے جامعہ اظہر میں پڑھایا تھا اب تو اسی صورت میں ان کے ساتھ ہو گیا تھا باقی جتنا بھی ان کی ساری جو ہے تاز ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک شخص ہے بزرگ طوفان کسان ہے کوئی چیز نہ ایک مرتب فکر تھی نہ ایک منظر کو سامنے رکھ کے اس کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات تھے بس جوش تھا ایک طرف تھی ایک خالش تھی جس کو لیے لیے چل رہی تھی بیچارے کو جگہ جگہ بے حد مختلف لیکن ان چیزوں سے نظر آتا ہے کہ صرف مخلص ہونا کسی کام کی کامیابی کے لیے ضرور نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ پلاننگ ٹھنڈے دل کا ہونا فکر مربوط کا ہونا منزل شام میں کے اس تک پہنچنے کے لیے حالات کے تقاضے کے مطابق جو امکانات ممکن ہو ان کو اٹھانا یہ بڑا ضروری ہے یہ دو چیزیں ہمیں یہاں نصیب ہو گئے ہیں سال اور گنا ان تینوں کو ملا دیا جائے نا تو وہ صحیح انتظار کی بنتی ہے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق دنیا بھر کے الزام لے کے ترتیع ملا سے الزام دیا کہ نیچری یہ اس زمانے کی آزادی کی موومنٹ تھی ان سے الزام دیا کہ انگریز پرست اندازہ لگائیے انگریز سے الزام لیا کے بھی خلاف لکھ رہا ہے جو گوبنوں کے بھی خلاف لکھ رہا ہے کانگریس کے بھی خلاف یہ کچھ کر رہا ہے چیز وہ کہہ رہا ہے جہاں سے نظر آتا ہے کہ صاحب بڑا کر ہے کر دیا وہ کام اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق یہ ہوتا ہے ایک مفکر کا اور پھر خالی مفکر نہیں ہے امن جو کچھ کر رہا ہے یہ چیز نظر آتی ہے ایسی حسین بنیاد رکھ کے گیا وہ اسی کی فکر ہے جو اقبال کے یہاں آ گئی یہاں سمجھدار شخص کے پالیٹکس میں آیا ہی نہیں اچھے پالیٹکس میں ایک ہی دفعہ ذرا سی غلطی تھی جب واپس آ گیا وہ جو الیکشن ممبری میں کھڑا ہوا اس کے بعد بنا کو پکڑ لایا کہ تو کر سکتا مسلمانوں کی ساری تاریخ میں اس قسم کا ٹھنڈا مقدر کوئی ملا ہی نہیں ہے یہ تو سارے ان کے یہاں سے یہ ہیں سارے کے سارے شام میں آتے ہیں تو افغانے کی یہ صورت تھی لیکن اس کے مقابل میں اس کے ساتھ ہی اقبال نے شہید پاشا کو لیا دیا وہ شخص نظر آتا ہے مدبر ہے وہ بڑے پائے وہ یہ تھا نا محمد علی بانی مصر کے سدیش میں ہیں ان کا بانی تھا نا محمد علی پاشا جو یہ محمد علی پاشا کے دوسرے بیٹے تھے یہ سیل کا اس کا یہ بیٹا تھا یہ اٹھارہ سو پینسٹھ میں ان کی پیدائش ہوئی تو محمد علی کے آنکھوں نانا آ کے اہل مصر نے ان کو بادشاہ بنانا چاہا انگریز کی پالیسی میں یہ فٹنگ نہیں ہوتا تھا بڑا آزاد خیال اس لیے انہوں نے یہاں سے مصر سے بلا رتن کر دیا تو یہ ترکی پہنچا ترکی میں انہوں نے اس میں انیس سو پانچ میں وہاں وزیر ہو گیا ترکی کی وزارت سے آ گیا تھا تو انیس سو پانچ میں وہاں کے نوجوان لڑکوں نے جو و ترقی رکھی بنیاد رکھی تھی کی سرپرستی اس نے قبول کی تو وزارت سے معذولی ہو گئی پھر مصر واپس آیا تھوڑا عرصہ دو تین سال یہاں رہا یہاں والوں نے بھی سمجھا کہ یہ ہمارے یہاں سے تم نہیں ہوتا پھر یہاں سے وہ ڈال دیا پھر یہ ترکی چلا گیا انیس سو تیرہ میں یہ ترکی میں وزیر اعظم صاحب جب یہ جنگ چڑی ہے پہلی جنگ تو اس جنگ میں یہ انگریزوں کے خلاف ہے سو انیس میں جب یہ جنگ ختم ہوئی ہے تو انگریزوں نے پہلا کام کیا کہ اسے نظر بند کیا مالٹے میں نظر بند رہا وہاں سے رہائی ملی اس اس اس کو میں پھر شرط پہ رہائی ملی تھی کہ یہ واپس ترکی نہیں جائے گا مصر نہیں جائے گا تو یہ پھر روم میں اس نے سکونت اختیار کی اور وہاں انیس سو اکیس میں ایک کرمنل تھا کوئی نوجوان پتا نہیں اب تک نہیں پتا چلا کہ اس کے پیچھے بیٹھ کے کون تھا اس نے اس کو گولی مار کے ہلاک کر دیا بڑا عمدہ مدبر ہے یہ ہمارے ہاں عمدہ اس کا کارنامہ یہ ہے اس کو بھی جو چنا ہے اور ہے اس نے ایک رسالہ لکھا تھا اسلام سما اسلام سما ہر ترکی میں سما وہ پریو اسلام اس کا ترجمہ عام طور پر دیا جاتا تھا وہ بڑا ہی پاپولر ہوا تھا آخری اس کی پاپولیرٹی کا ثبوت یہ کہ طلوع اسلام نے اس کو اپنے ہاتھ شاید کیا تھا پہلے دور میں ہمیں افسوس ہے کہ آج بجلی فیڈ ہو جانے کی وجہ سے یہ صنعت عطارت کا پہلا دم جو ہے جس میں زیارت ارواہ جمال الدین افغانی اور سعید حلیم پاشا کی ابتدائی تنظیب ہے وہ ریکارڈ ہونے سے رہ گئی اب ہم اس تنقید کے بعد آگے بات شروع کرتے ہیں اقبال کہتا ہے نند رومی سہرا خوش ہے ڈر تو اس کا سے دریا ہے یہ غنیمت ہے اب اس کے بعد وہ تنخوانہ وہ الجھنے جو ہے اب نہیں آئیں بات صاف ہو گئی ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ بلال الدین سید علیم صاحب ہے ان کے یہاں فیصلہ کیا کیا انہیں بخار کے ہی میں درد میرا ہٹے یہ تو ہم کسی کی طرف ہے تو گرو میں گفت می سہرا خوشک در پہ سور سے دریا خص میری من آدم از حیات جا دشا اب تجا نہیں آئے گا واضح اذان کیا بات ہے حیات کا نشان نہیں ہے اور اذان کی آواز آ رہی ہے کیا مقصد ٹائپ کا یعنی ایسا ہے ایسا سکون بھی کہیں دنیا میں ہوگا کہ زندگی کا نشان نہ ہو اور وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے کیا بات ہے من نہیں آ میں نے پایا ہی نہیں وہاں کوئی نشان میں نے حیات کا نہیں پایا وہاں گفت رومی ہی مقام اولیاء کہ یہ رومی اولیاء اقبال دے آ کے کی بن گئے وہ گل کہہ رہی مقام اولیاء آش نہ ای خاص دام با خاص کے نام کیسے ہے یہ کا گل بشر کیوں رخت از پھر بہت دست یک دو روزے اندر ہی عالم مشکل دو آتا ہے تھے کتی ہزار سورج آہش دیدا دیداس ہاں، آیا تھی سورج آہش دیدا دیداس نالا ہائے صبح باہش دیدا ای دائرانے ای مقام ارجمند مرداں مقام آتے بلند پاس مرداں یہ رومی دیکھیے اپنے ہی کائدے سے لائے گا پاس مرداں کیوں و دوسری عارفاں مسل جنید و باجوی یہ سارے صوفیہ کرام فزائد ایاز اتنے فزائد فجائد اتنے ایاز سب سے پہلے صوفیہ جو ہیں وہ ان میں سے ہیں فضال ابن عیاض آزاد تا مارا نماز آئے پتا یہ ٹیپیکل ہے نمازیوں کی بات آزاد ہونے کے بعد جاتے نا اس جماعت جاتے یہ ترجمہ ہے نا جزید تا مارا نماز آئے بدست سوز و گداز آئے بدا رومی ہے سوز و لیکن اس کا دیکھنا اقبال اس نماز سے کیا کہتا ہے اقبال یہاں بھی ایسے کہتا ہے جی ہاں یہ رومی کا ہے نا سر گفت رومی یہاں تک رومی ہے رسمود جی یعنی اقبال ہے یہ کہنے والا رومی کے اشعار نہیں ہے رومی کے نصیب میں یہ کہا کہ وہاں کے عدارت سے جمال الدین اور حدیم بادشاہ کے پاس جاتا یہ تو انہیں مریض نے ڈال کے نکلتا ہی آیا ہے رستنوں دیدم دومر بندر قیام مفت بھی تا تاروں افغانی امام وہ کیونکہ یہ عالم ہے نا افغانی تو یہ عالم دین نہیں ہے اس لیے عالم کو ہی بنایا ہے اس نے امام مقتدی مفت بھی رومی ہر زماں اندر حضور اداش برتاؤ از و سرو حالانکہ یہ تیرے رومی سے کوئی بھی نہیں ابھی جو یوگا کرتا سکتے لیکن بہرحال احترام جو ہے نا تیرو موسم کا اس کی زبان سے چلاتا ہے وہ چلک چمک اس کی طلب اس کی جو ٹھکانے کا نور تھا اس کی چمک جو تھی و سرور سے اور زیادہ چمک وہ مشرق وی دو کا بہتر نظار ناک میں شاپ بہائے ماں کشا تو کبھی رومی نہ کہتے سید السادات مولانا جمال سید تھا نا یہ زندہ از گفتار او سنگو سفان دیکھا یہ کیا چیز ہے سنگو سفال افغانستان جیسے علاقے میں پیدا ہونے والا جہاں پتھر مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے وہاں کے متعلق کہنا کہ سنگو سفال اس کی گفتار سے بولنے لگ گئے ترک سالار آ آری میں درد مند فکرے ہو مسلے مکان ہو بلند مکان بھی بلند ہے وزیر اعظم ایک مملکت کا فکرے ہو مسلے مقام میں وہ اور یہ شیر ہے جس سے پورا پوری نظم جو ہے نشاور کی جاتا کیا نا نہیں لڑتا کہاں تک ورنہ ورنہ کارے کے مزدش جنت ہے یعنی کیا بات ہے اس کی تنقید کی یہ نماز جس کی مرد جنت ہے یعنی بالکل مزدور لگایا ہے نا اسے کاریگر ٹھیک ہے انہیں کام کی تھا کام نے دہاڑی بھی کی تو یہ دہاڑی دار کیا لکھا جا سکتا نا اس نماز ورنہ آ سارے بات چنی مردہ دو ہے ورنہ آ کارے کہ مزدش یا نت یہ ہے اقبال میں کتنا اونچا جاتا ہے یہ تھا کرتے پہ آ مردے سخت کوش اس میں شبہ نہیں افغانی کو سخت کوش ہی کہنا چاہیے ساری زندگی اس شخص کی ساتھ مشقت ہی مشقت میں گزر گئی ایک دن چین کا نہیں اس کو گزر جب آزاد ہے تو پھر رہا ہے جب کہیں نصیب ہوا ہے تو نظر بند ہے اس کی زندگی یہ تھی سب کوش سور نظم سبو اقبال کو سورہ نظم بڑی پسند ہے بڑی زیادہ اس کا ذکر یہ لاتا ہے مقام ہے نا بلندیوں کا ضرورت کی اس لیے سورہ نظم کو ہمیشہ یہ لاتا ہے کب گئے خلیل آئے بوجھ روح پاسے جبرائی آئے دوئی دل ازو در سینا در ناخب شور جی یہ تو یہاں بھی بات کرتا ہے وہاں سے نہیں ہو جاتا کہ جہاں بھی کہیں اس کی کیفیت یہ ہو وہاں یہ صورت ہو جائے گی یعنی اس کی کرت کی یہ خصوصیات بتاتا ہے کہ اگر کسی قبرستان کے اندر بھی وہ اس کی کرت ہو جائے تو وہاں سے مردے بھی نلاہ کو بار اٹھے اور اٹھائیں اس طرح دے سونا بخش دو گرا سولہ نیج حد چاو یعنی اس کی کرت کے اندر جو نغمیت ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ داؤد جیسے نرمساز کو بھی وہ تو وہ مستی وزد میں لے آئے آس تارا ہر گیاؤ از کر اتش بے ہجاؤ امل کتاؤ از کر اتش جی غیاب غیر ان سین ورلڈ جا برداشتم بعد باد نماز یعنی اس طرح واقعی بھی بیٹھا ہے ان دن نماز بھی دست رو گو سی نماز راہ نیاز افغانی انعام رومی انٹروڈیوس کراتا ہے اسے یہاں اپنا انٹروڈکشن اپنی زبان سے نہیں کرتا کتنی حسین بات ہے میں جب آیا ہے تو وہ ساری چیز وہاں شاعرانہ تعلی اپنے متعلق آ رہی ہے یہاں جو ہاتھ چوما ہے تو اب راہ نیاز چوما ہے اب یہاں اپنے متعلق کوئی بات کہنا جو ہے یہ بہت مشکل تھا اس لیے یہاں پھر رومی کو بات لے آیا ہے گفت رومی گردوں اے گردو بات کیا در دلے جہاں سوز و درد ذرائے گردو بنا چشم جز بر شیش تن نہ کچھ آدائے کیا بات ہے اقبال بال نے وہ لکھا نا اس میں قیام مشرق میں کہ میں میں نے نہ اپنا سے نہ بوسینا سے کسی سے میں نے آنکھ کی بھیک نہیں مانگی یہ وہ چیز ہے کہ چشم بر جز بر خیش تن نہ آدھا دل بکس نہ آدھا ہے ایک ہے آزاد ہے بکس دل بکس نہ دادا آزاد ہے تند سیر اندر فراخ آئے وجود آہا ہاں بھائی جو لفظ نہ آئے کہیں وہ پوچھ لیا کہیں ساتھ ہی میں یوں ڈر جاتا ہوں تم سیر اندر پڑا پائے وجود مند خوشی گول پورا زندہ اب یہاں سے اس کا نام زندہ رو دیا جائے گا ایک مندی جو ہے زندہ رود ہوتی ہے جو روا ردی ہوتی ہے ندی ہوتی ہے اس کو یہ کشمی بہت پسند ہے یہ یہ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں زندگی جو روان اس کو رواں صاحب دودھ تو یہ زندہ رود ہے یہ زندہ افغانی کہتا ہے زندہ رود اس نے کہا تو اب یہ اسی سے ہی اس کو مخاطب کرتا ہے زندہ رود اب خاص دانے ماں دگو اب زمینوں آسمانے ماں دگو خاتیوں کیوں کرسیاں روشن بخیر اب مسلمانوں بدے مارا خبر کیا بات یعنی ان لوگوں کے دل میں ملت کی محبت کتنی بالکل جیسے ایک بگڑے ہوئے بچے کو ماں مارتی ہے یہ اس قسم کی تنقید نہیں ہے تینوں یہ حلیم کاٹا کے دل میں بھی ان کے میں نے دیکھا اس رسالے سے اتنی محبت ٹپک رہی ہے مسلمانوں کی افغانی کی بھی یہ یعنی یہ ملتیں اس زمانے کے افغانستان والے ہندوستان والے مصر والے ترکی جو کچھ تھے لیکن ایک درد لیے پھینکتا ہے ان کا یہ کہتی ہے اقبال کی بھی یہی کہتی ہے یعنی وہاں اقبال کے دور کا ہندوستان کا مسلمان پہلے دور میں جس نے یہ کچھ اس نے کہا کتنی محبت اس کے دل میں ہے اور یہی لوگ ہیں جو اصل میں کام کر سکتے ہیں جو ایک ہمارے ہاں یہ دور ہے نا موجودگی کا اسی کو اس بار میں یہ کہا ہے یہ کہ ہماری آنکھ کے اندر میری آنکھ کے اندر میری شبنم جو ہے سمندر ہے ان کی آنکھوں میں کنڈکٹوں کو سمندر شبنم ہے یہ نہیں ہے کھاتی ہو تو خود سی روشن کرتا ہے آج مسلمانہ بد بدے نارا خبر زندہ روز در ضمیر ملت گیتی شکن اب بھی یہ وہ دور ہے جس میں اس نے یہ لکھا تھا جب ہندوستان میں ہمارے ہاں یہ کا دین و وطن جو تھا سرگر خود یہاں کی چیز جو تھی وطنیت کی بنیاد کے اوپر ملت کی تشکیل نہ قومیتیں اوتان سے بنتی اور یہ ساری چیز تھی مغرب نے نیشنلزم کا تصور دیا نیشنلزم کا تصور اسلام کی جڑ کاٹ دیتا ہے اقبال نے اسی لیے اسی دور میں یہ کہا تھا کہ یہ یہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کتن ہے اور وہ وہ کیا ہے اسلام کی جڑ کرتی ہے اس سے مستفی خاص میں اس بت کو ملا دے اسی دور کے یہ شعر ہیں یہ نہیں وہ تو بارہ تیرہ کے شیر ہیں یعنی جب نیشنلزم جو تھی وہ زور سے اوپر تھی تو اس زمانے میں جو مسلمانوں کو اس سے متنوع کر رہا تھا کہ اسلام کی قومیت اسلام کی جڑ کرتی ہے اس کی جو قوم آئیڈیالوجی کی بیسس کے اوپر ہو اسے وطن کے نسل کی ان کی ان کی کنگنا کے اندر محبوس کر دینا اسلام کی تو جڑ کرتی ہے یہ رونا یہاں رو رہا ہے اور اس لیے اس کے تیر رہا ہے سطح کے اوپر کہ ہندوستان میں اس زمانے کے اندر بڑے تھی یہ بات در ضمیر ملت جیسی چکن یعنی جو ملت جوتی چکن ہے جو کائنات کی جتنی بھی راستے میں دیواریں اور آسپیٹل آتی ہیں وہ ملت ان کو توڑنے والی جو تھی دینوں آویز سے دین وطن اس ملت کے ہاں میں نے دین اور وطن کے اندر ایک جنگ ہوتی ہوئی میں دیکھ رہا ہوں روح در تن مردہ جو جوش یقین ناؤمید از قوت دین مبین یہ کتنی کتنا پہلے اس شخص نے یہ کہا تھا ناؤمید از قوت دین مبین اندازہ لگائیے کہ اس ایک کانسپٹ آف نیشنلزم سے ابوال کلام آزاد جیسا شخص جس کا سن گیارہ بارہ کا اب آپ ادھلال پڑھ کے دیکھیے یعنی وہ تمام عالم اسلامی جو ایک وحدت کا قائم ایک بحر مواد بنانے والا اسلام کے متعلق اس قدر امیدوں کا شہزادہ اس دور کا صرف اس نیشنلزم کے اس دین و وطن کے مارکے نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا کہ اس کم وقت کے مرنے کے بعد جو اس کی کتاب شائع ہوئی اس کتاب کے آخری پیراگراف کے اندر وہ یہ لکھتا ہے کہ اسلام نے آئیڈیالوجی کی بیسس کے اوپر ایک ملت کی تشکیل کرنے کی کوشش کی تھی سو سال کے تجربے یہ بتا دیا کہ یہ ایک ناکام کی خواب ہے جو کبھی ان کا ممکن کبھی عمل میں نہیں آ سکتی اس لیے لکھتا ہے اس لیے اب اس ناکام جب تجربے کو دہرانا حماقت نہیں تو اور کیا ناکام تجربہ اتنا نا امید ہوا نا امید اور قوت دینے میں دیکھا جی، حالانکہ اس دور میں ابھی یہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ یہاں تک پہنچ جائے گا اس نے یہ چیز جو ہے اس سے بیس برس بعد یہ بات کہی اس شخص نے مرنے مرتے وقت تو اسلام سے نا امید ہو ہم نے ہم نے اڑتیس میں یہ کہا تھا میں نے اڑتیس میں لکھا تھا ابو اسلام کے مطابق کہ یہ شخص بالکل دین سے نا امید ہے اسلام کے مستقبل کی طرف سے بالکل نا امید ہے یہ شخص اس کے دل کے اندر کوئی بھی نام نہیں رہا ہوا وہ یہ سارے کسی کاروں سے بات تو یہ چیز کہہ رہا لیکن بات ہی یہ یہاں جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ قوت دین سے نام ہو گئی جس دین نے انسانیت کو ایک برادری میں پرونا ہے اس دین کے متعلق یہ کہنا کہ آئیڈیالوجی کے اوپر یاتری بھی ایک کام نہیں بنا سکتا اس کے دوسرے سے نامودی ہے ترک و ایران ہو عرب مس کے خراب نیشنلزم کا ایک چیز انہوں نے دی وہ سب اس کے اندر بہ کرے جا رہے ہیں ہر کسیرا در گلو کسے را وہ کانٹا وہ مچھلی کا کانٹا ہاں جی وہ شیر آتا نہیں جیسے دریا نو بہت بڑا ڈر ہے جی۔ اس واسطے جا رہا ہے تو باقی اس جانا ہے اور دونوں کے لیے کا سلطانی نظر خراب دونوں کی کیا بات ہے پوری مشرق کی اوپر اس زمانے کے اندر ان کی انٹیریئر سے مشرق کا سلطانی مغرب خراب اس طرح کا دین و ملت گردہ تھا دونوں چیزیں لے آئے اشتراکیت اور قومیت اشتراکیت میں دین اور ملت دونوں جو ان کی وہ اور بکرے کے اوپر بدرے کے تین میری جس میں یہ